خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں خواہش زلف نبی میں مست ہے گل کی شمی میں جھوم کر آئی نسی میں آمد مدا عرب ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیاں میں بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ ہے ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے ابر رحمت چھا گیا ہے کعبے پہ جھنڈا گڑا ہے باب رحمت آج با ہے آمد شاہ ارب ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 کسرا کانپتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے اصر کسرا کانپتا ہے خشک ساوا ہو گیا ہے ہر طرف سے یہ صدا ہے آم دشا کے عرب ہے مر ابا بولو مر مرحبا مر جھوم کر بولو مر مرحبا مر جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا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 ہو مبارک اہل پسیاں ہو گیا بخشش کا سامان ہو مبارک اہل پسیاں ہو گیا بخشش کا سامان آ گئی صبح بہارا ہو گیا گھر گھر چراغا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 جشن میلا نبی ہے نور کی چادر تنی ہے جشن میلا نبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی کی روشنی ہے ہر طرف یہ دھوم مچی ہے مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر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 بول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 اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے ماہ گئے سوانا سوالا با تم علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو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 تم نا خدا ہو خلق کے مشکل کشا ہو نوح کے خدا ہو خلق کے مشکل ہو نوح کے تم خدا ہو خلق کے مشکل کشا ہو سب کے تم حاجت روا ہو صلوات اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو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 بولو مرحبا ہوں پھنسا افکارو غم میں گر گیا رنجو علم میں ہوں پھنسا افکارو غم میں گر گیا رنجو علم میں دیر کیا ہے اب کرم میں سوالا اللہ علیہ کا مرحبا بولو مر مرحبا مرحبا بولو مرحبا مر جھوم کر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 کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا کفر کو تم نے مٹایا خاک میں اس کو ملایا دین کا ڈنکا بجایا صلوات اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر ابا مر ابا جھوم کر بولو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 طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اب تو طیبہ میں بلا لو حسرتیں دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھالو لو اللہ علیہ کا مر ابا بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا دل میں اپنا رنگ جما دو کردا غفلت اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو غفلت اٹھا دو دل میں اپنا رنگ جما دو کردہ غفلت اٹھا دو وقت خوابی دا جگہ تو اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 اے شفیع اے روز محشر ہے سیا سے دفتر اے شفیع اے روز محشر ہے سیا سے دفتر غوث کا صدقہ کرم کر سوان با فل واہی کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا مر ابا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی کچھ نہ کی ہم نے کمائی عمر سب یوں ہی گوائی اے عرب والے دہائی سوالا باب علیہ مر ابا بولو مر مرحبا مر ابا کر بولو مر مرحبا مر ابا جھوم کر مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا حشر میں تم بخشوانا اپنے دامن میں چھپانا ہر مصیبت سے بچانا باہی علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 شاہن شاغ سالس ہے یہاں جو اہل سنت اے شہنشاہ رسالت ہے یہاں جو اہل سنت سب سنسر گورمت سوالا باپی اللہ علیہ کا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور مر اللہ تو کا مرحبا بولو مرحبا مر ہبا مرحبا بولو مر ہبا مر جھوم کر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 مرحبا مرحبا جل کر